کاروبار کے آداب دلچسپی اور محنت کے ساتھ کاروبار کیجئے اپنی روزی خود اپنے ہاتھوں سے کمائیے اور کسی پر بوجھ نہ بنیے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا آپ نے دریافت فرمایا تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صرف دو چیزیں ہیں ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے آپ نے وہ دونوں چیزیں دو درہم میں نیلام کر دیں اور دونوں درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا جاؤ ایک درہم میں تو کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ ایک درہم میں کلہاڑی خرید کر لاؤ پھر کلہاڑی میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو پندرہ دن کے بعد ہمارے پاس آ کر روداد سنانا پندرہ روز کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے دس درہم جمع کر لیے تھے آپ خوش ہوئے اور فرمایا یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو جم کر کاروبار کیجئے اور خوب کمائیے تاکہ آپ لوگوں کے محتاج نہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر کمائی کون سی ہے فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی ہر وہ کاروبار جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو حضرت ابو قلابہ فرمایا کرتے تھے بازار میں جم کر کاروبار کرو تم دین پر مضبوطی کے ساتھ جم سکو گے اور لوگوں سے بے نیاز رہو گے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سچائی اختیار کیجیے جھوٹی قسموں سے سختی کے ساتھ پریز کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز خدا تعالیٰ نہ اس شخص سے بات کرے گا نہ اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھے گا اور نہ اس کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا اپنا مال بیچنے کے لیے کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو یہ چیز وقتی طور پر تو فروغ ہی معلوم ہوتی ہے لیکن آخر کار کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے کاروبار میں ہمیشہ دیانت و امانت اختیار کیجیے اور کبھی کسی کو خراب مال دے کر یا معروف نفع سے زیادہ غیر معمولی نفع لے کر اپنی حلال کمائی کو حرام نہ بنائیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا خریداروں کو اچھے سے اچھا مال فراہم کرنے کی کوشش کیجیے جس مال پر آپ کو اطمینان نہ ہو وہ ہرگز کسی خریدار کو نہ دیجیے اور اگر کوئی خریدار آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو مناسب مشورہ دیجیے خریداروں کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کیجیے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں آپ پر بھروسہ کریں اور ان کو پورا پورا اطمینان ہو کہ وہ آپ کے یہاں کبھی دھوکہ نہ کھائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے پاک کمائی پر گزارا کیا میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا تو یہ شخص جنتی ہے بہشت میں داخل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس زمانے میں تو ایسے لوگ کثرت سے ہیں آپ نے فرمایا میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے وقت کی پابندی کا پورا پورا خیال رکھیے وقت پر دکان پہنچ جائیے اور جم کر صبر کے ساتھ بیٹھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو کیونکہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے خود بھی محنت کیجیے اور ملازموں کو بھی محنت کا عادی بنائیے البتہ ملازمین کے حقوق فیاضی اور اثار کے ساتھ ادا کیجیے اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی اور کشادگی کا سلوک کیجیے بات بات پر غصہ کرنے اور شبہ کرنے سے پرہیز کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا اس امت کو پاکیزگی سے نہیں نوازتا جس کے ماحول میں کمزوروں کو ان کا حق نہ دلوایا جائے خریداروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیجیے اور قرض مانگنے والوں کے ساتھ نہ سختی کیجیے نہ انہیں مایوس کیجیے اور نہ ان سے تقاضے میں شدت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ خدا اس کو روز قیامت غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے مال کا عیب چھپانے اور خریدار کو فریب دینے سے پرہیز کیجیے مال کی خرابی اور عیب خریدار پر واضح کر دیجیے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں میں کچھ تری محسوس ہوئی آپ نے غلے والے سے پوچھا یہ کیا ہے دکاندار نے کہا یا رسول اللہ اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی آپ نے فرمایا پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا لوگ اسے دیکھ لیتے جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں قیمتیں چڑھنے کا انتظار میں کھانے پینے کی چیزیں روک کر خدا کی مخلوق کو پریشان کرنے سے سختی کے ساتھ بچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہ گار ہے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا کیسا برا آدمی ہے جب خدا چیزوں کو سستا فرما دیتا ہے تو غم میں گھلتا ہے اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے خریدار کو اس کا حق پورا پورا دیجیے ناپ تول میں دیانتداری کا اہتمام کیجئے لینے اور دینے کا پیمانہ ایک رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول والے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے آگاہ کیا تم لوگ دو ایسے کاموں کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہو جن کی وجہ سے تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں ہلاک ہوئیں قرآن میں ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے تجارتی کوتاہیوں کا کفارہ ضرور ادا کرتے رہیے اور خدا کی راہ میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے رہا کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت فرمائی کہ اے کاروبار کرنے والوں مال کے بیچنے میں لغو بات کرنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے تو تم لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو اور اس تجارت کو کبھی ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیجیے جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور جس کا نفع فانی دولت نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامرانی اور لازوال عیش ہے قرآن میں ہے اے مومنوں میں تمہیں ایسی تجارت کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے یہ کہ تم خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم سے کام لو